جو بوڑھا کرتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے ایک وقت کی بات ہے گاؤں میں پرانا فارم ہاؤس تھا اس کی کی گھاس چھت پر کئی قسم کے پودے اگے ہوئے تھے تھے اندر رہتے بزرگ کاشتکار میاں بیوی وہ بہت غربت میں جیتے تھے ان کا گھوڑا ہی ان کی کمائی کا ایک ماتر ذریعہ تھا یہ میاں بیوی تجارت کاروں کو اپنا گھوڑا کرائے پر دیتے تھے اور ایوج میں انہیں ملتا تھا اناج اور کپڑے ان دونوں کی اس سے بڑھ کر اور کوئی خواہش نہیں تھی جو انہیں ملتا تھا اسی میں وہ مطمئن تھے میرے عزیز ہماری چھت میں ایک بڑا سا چھید ہے پر اس کے سنہرے پہلو کی طرف غور کرو ہمارے گھر کی سب کھڑکیاں زنگ کھائی اور اٹکی ہوئی ہیں چھت پر اتنے بڑے چھید سے ہمیں روشنی اور ہوا نصیب ہوتی رہے گی بنا کھڑکیوں کی مرمت کیے تم صحیح کہہ رہے ہو پر سردی اور برسات کی بابت تمہارا کیا خیال ہے ہمیں کچھ پیسہ کمانے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا مجھے علم ہے آج بازار میں ایک میلہ لگا ہے تم اس گھوڑے کو وہاں کیوں نہیں بیچ دیتے ہمیں اس کے لیے اچھی رقم مل سکتی ہے شاید پانچ چاندی کے سکے یا سات بھی شاید مجھے امید ہے کہ مجھے اتنا مل سکے گا او تمہیں ملے گا جو میرا بڈھا کرتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے بوڑھا اپنے گھوڑے کے ساتھ نکل پڑا میلے کے راستے میں ایک دودھ والے کا گھر پڑتا تھا یہ تو اتنا سارا دودھ ہے ہاں شاید ہو تم اس کی بابت زیادہ خوش نہیں نظر آ رہے تمہیں کیسے پتا تمہارے پاس یہ عمدہ گھوڑا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا خیر اگر اس گھوڑے کا مالک بننا تمہیں خوش کر سکتا ہے تو ہم ادلا بدلی کیوں نہیں کر لیتے ادلا بدلی تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنی گائے کے بدلے تمہارا گھوڑا لے لوں ہاں کیوں نہیں مجھے ایک گائے رکھ کر خوشی ہوگی ٹھیک ہے پھر بہت بہت شکریہ یہ سودا کر کے وہ بوڑھا خوشی خوشی میلے کی جانب روانہ ہو گیا جب وہ فاٹک سے داخل ہونے والی لمبی قطار میں کھڑا تھا کیسے ہو ہو ہیری آداب تم اداس کیوں میرے دوست یاد ہے وہ تندرست گائے جو میرے پاس تھی میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا سودا کر لوں کسی فائدے مند شہ کے بدلے میں نے سوچا بھیڑ سے بہترین کیا ہوگا پر وہ میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی اس نے مجھے دوبارہ بھیجا کسی بہترین چیز کو لانے کے لیے مجھے علم نہیں کہ مجھے اچھا سودا ملے گا بھی یا نہیں بس اتنا ہی تم خوش قسمت ہو میرے دوست میں نے ابھی ابھی اپنے گھوڑے کا سودا ایک گائے کے بدلے کیا ہے اور جب میں سوچتا ہوں کہ میرے خیال سے میری بیوی بی کو بھیڑ بہت پسند آئے گی سردیوں میں اس کی اون ہمیں گرم رکھے گی کیا تم اپنی بھیڑ کے ایوج میں یہ گائے لینا چاہو گے گائے کے ایوج میں بھیڑ آ, کیا تمہیں یقین ہے او ہاں بالکل ہے اور سودا ہو گیا بوڑھا یہی سوچتا رہا کہ اس کی بیوی کتنی خوش ہوگی ہیری صحیح کہہ رہا ہے بھیڑ سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں میں نے تو بس ایک درجن سیب ہی مانگے تھے کب سے ہمارے تین انڈے ان کے لیے کم پڑ گئے ہیں محترمہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے اللہ رحم کرے مجھے کب سکون ملے گا پہلے میں پریشان ہوتی ہوں کوے کے کاؤں کاؤں سے پھر گائے کے سنبھالنے سے پھر گھوڑے کے ہن ہنانے سے پھر بدک کے بگ بگ سے جی کا جنجال اور اب یہ بوڑھا چلاتے ہوئے جا رہا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے میں چلانا نہیں چاہتا تھا رکو کیا میں آپ اتنی محترم خاتون لگ رہی ہے تو میں ایسی خطا کی ہو پر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی ناخوش کیوں ہے میری بطخ نے آج تین انڈے دیے ہیں وہ دو سے ایک زیادہ ہے ایک دو تین مجھے اس کے ان کا بیان ہے کہ اتنے انڈے کافی نہیں دیے یہ تو عجوبہ ہے اس بطخ کو حاصل کرنا کسی کی بھی خوش قسمتی ہوگی مجھے علم ہے اب میں یہاں کھڑے کھڑے تم سے بات کرتے ہوئے اوب گئی ہوں الوداع رکو کیا ایک بھیڑ تمہاری خوشی کا سبب ہو سکتی ہے میں اپنی بھیڑ کی ادلا بدلی آپ کی بطخ سے کر سکتا ہوں بھیڑ بدک کے بدلے بس یہی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا مذاق اڑانے کی میں اس بکواس کے موڈ میں نہیں ہوں نہیں میں قطعی آپ کا مذاق اڑانا نہیں چاہتا میری بیوی کو یہ بطخ رکھنا بہت پسند آئے گا مہربانی کر کے کم سے کم اس پر توجہ تو دیجیے ایسا ہے کیا والی سے کہیں زیادہ خوش نظر آ رہا تھا جب اندھیرا ہونے لگا تو بوڑھے نے گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا راستے میں اس نے ایک شخص کو ایک مرغی سے گفتگو کرتے دیکھا وہ بہت بدتمیز تھا انڈا دینے کے لیے او کیا یہ مرغی سمجھ جائے گی جو تم کہہ رہے ہو <laughs> اچھا مزاق کر لیتے ہو محترم کیا میں بھی اس خوبصورت مرغی سے گفتگو کر سکتا ہوں کیا کہا تمہیں یہ مرغی خوبصورت لگتی ہے یقیناً تمہاری زندگی میں مسلات ہوں گے <laughs> مسئلے تبھی مسئلے ہوتے ہیں اگر تم سوچتے ہو کہ وہ مسئلے ہیں درست فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں تم اس مرغی سے پریشان لگتے ہو کیا ایک بطخ حاصل کر کے تمہیں خوشی ہوگی میں اپنی بطخ کی ادلا بدلی تمہاری مرغی سے کر سکتا ہوں کیا وہ بطخ اس دبلی مرغی کے لیے کیا تمہیں یقین ہے او ہاں بالکل میری بیوی نے مجھ سے آج فائدے کا سودا کرنے کو کہا تھا تمہاری بیوی کو کیا یہ فائدے مند لگے گی یقیناً وہ میرے پیشانی کو چومے گی اور کہے گی جو میرا بڈھا کرتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے خیر پھر میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں بوڑھے آدمی نے وہ مرغی لی اور گھر کی جانب روانہ ہوا تمہیں اچھے سے پیش آنا ہوگا مجھے چلانا پسند نہیں مجھے بھوک لگی ہے اس کی ہاٹ چاکلیٹ میں چھ مارش میلوز ہیں اور میری میں پانچ یہ سب کیا ہے یہ نا انصافی ہے پر حضور ہمارے پاس اتنے ہی مارش میلوز بچے تھے <laughs> یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے کیا میں مدد کر سکتا ہوں اب تم دونوں کے پاس پانچ پانچ ہیں <laughs> یہ صحیح ہے اس نے یقیناً ہمارا مسئلہ حل کر دیا اے تم وہاں کیا کر رہے ہو ڈیو چلو اٹھو اور یہ کباڑا صاف کرو یہ تمہاری غلطی ہے میری طرف دیکھو اور اس بورے کے سائز کو دیکھو مجھے اسے گھسیٹ کے لے جانا نہیں چاہیے یہ بورا مجھے گھسیٹے گا چلو بھی تم نامکل بورے اس بورے میں تمہارے پاس کیا ہے سڑے ہوئے سیب انہیں پھینکنے کی ضرورت ہے مجھے ابھی ابھی یاد آیا ہمارے پاس کبھی ایک خوبصورت سیب کا درخت ہوا کرتا تھا وہ مرجا گیا اور اس میں جو رہ گیا تھا وہ تھا ایک سڑا ہوا سیب میری بیوی بی کے پاس وہ ابھی بھی ہے میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنی خوش ہوگی اگر میں اسے یہ پورا کا پورا سڑے سیبوں کا بورا دے دوں میں تم سے یہ لینا چاہوں گا بدلے میں تم میری مرغی لے سکتے ہو او او او رکو رکو رکو میں نے ابھی ابھی یہ کیا سنا کیا تم اپنی مرغی کا سودا ان سڑے ہوئے سیبوں کے بورے سے کرنا چاہتے ہو ہاں یقیناً میرے پاس دینے کے لیے بس یہی ہے اور اسے دیکھ کر تمہاری بیوی خوش ہوگی بالکل وہ میرے پیشانی کو چومے گی اور کہے گی جو میرا بڈھا کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے <laughs> آج پورے دن میں یہ سب سے مزاقیہ بات میں نے سنی ہے سنو بوڑھے آدمی تمہیں اس مرغی کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچنا چاہیے سڑے سیبوں کا بورا نہ تمہارے لیے کوئی خوش قسمتی لائے گا اور نہ ہی کوئی خوشی پر پیسہ ضرور یہ لا سکتا ہے او پر لگتا ہے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں اور پھر بھی تم نہ خوش تھے ایک مارش میلو کے لیے وہ ایک ایکسٹرا مارش میلو کھانے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں دینا پڑا اور پھر بھی اس نے تمہیں خوش کر دیا مجھے نہیں لگتا کہ پیسے کیسے خوشی لا سکتا ہے یا دے سکتا ہے پر ہاں یہ سڑے سیبوں کا بورا یقیناً دے سکتا ہے ناممکن مجھے تم پر یقین نہیں ہوتا ہم مجھے علم ہے چلو ایک شرط لگاتے ہیں ایک شرط جانتے ہو ایک شرط یہ شرط لگاتے ہیں ایک خاص حالات پر اور تم شرط لگاتے ہو اس کے بالکل الٹے حالات پر اور پھر اگر وہ الٹا حالت حقیقت بن جائے تو اس کی قسمت ہوتی ہے اور پھر تمہیں اسے پیسہ دینا پڑتا ہے وہ شرط لگانے ہینری تم ہر بات کو کیسے اتنا الجھا لیتے ہو یہ آسان ہے میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں سو سونے کے سکوں کی ہم تمہارے گھر جائیں گے اور تمہیں ہمارے سامنے اپنی بیوی کو یہ پورا آنکھوں دیکھا حال بیاں کرنا ہوگا اگر وہ تمہاری پیشانی چوم کر یہ کہتی ہے جو میرا بوڑھا کہتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے پھر ہم تمہیں دیں گے سو سونے کے سکے پر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں کیونکہ ہمارے ہارنے کی گنجائش ہی نہیں ہے <laughs> پر یہ معقول شرط نہیں ثابت ہوگی اگر میرے پاس بدلے میں تمہیں دینے کو کچھ نہ ہو میں سمجھ گیا اگر میں ہارتا ہوں تو تم لے سکتے ہو ان سڑے ہوئے سیبوں کا بورا سودا <laughs> سودا پکا پکا شوہر گھر واپس آیا ان دو انگریز آدمیوں کے ساتھ اس کی بیوی نے خوشی خوشی ان مہمانوں کا استقبال کیا تمہارا دن کیسا رہا عزیزا یہ عجیب تھا میں نے مسز ایرکسن سے کچھ مسالے مانگے تھے وہ میرے اوپر ہنسنے لگی اور کہنے لگی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سڑا ہوا سیب بھی نہیں ہے <laughs> یقین کر سکتے ہو اس کے پاس اتنی دولت ہے پر پھر بھی اس کے پاس ایک سڑا ہوا سیب بھی نہیں ہے <sighs> کیا تم ہمارا گھوڑا بیچ سکے اس بورے میں کیا ہے او میں نے گھوڑا بیچ دیا راستے میں میں نے اپنے گھوڑے کے بدلے ایک گائے کا سودا کیا میرے عزیز وہ بیچاری گائے اس بورے میں کیوں ہیں نہیں نہیں میرے پاس گائے نہیں ہے میں نے اس کا سودا بھیڑ کے بدلے کر لیا کتنا اچھا خیال ہے اس کی اون ہمیں سردیوں میں گرم رکھے گی پر بھیڑ بورے میں سانس کیسے لے گی نہیں نہیں میرے پاس بھیڑ نہیں ہے میں نے اس کا سودا ایک بدک کے بدلے کر دیا ایک بدک اور بھی بہتر اپنے پڑوسیوں سے میں بدک کے لیے کھانا مانگ سکتی ہوں ارے اس کی ضرورت نہیں میں نے بطخ کا سودا مرغی سے کر لیا اوہ تم ہر بات کا توڑ سوچ لیتے ہو اب ہمیں انڈے مل سکتے ہیں پر کسی جانور کو بورے میں نہیں رکھنا چاہیے چلو میں نہیں نہیں عزیز میں نے اس مرغی کا سودا سڑے سیبوں سے بھرے ایک بورے سے کر لیا یہ انگریز بےتاب ہو رہے تھے اس بوڑھے آدمی پر ہنسنے کے لیے وہ جانتے تھے کہ اس کی بیوی اس پر ناراض ہوگی ایک سڑے سیپوں سے بھرا ہوا بورا

مجھے علم تھا کہ جو میرا بڈھا کرتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہی ہوتا ہے ان انگریز آدمیوں نے اپنا وعدہ نبھایا انہوں نے اس کاشتکار میاں بیوی کو سو سونے کے ٹکڑے پکڑا دیے اور انہیں ہاتھ ہلا کر الوداع کہا بیچارے میاں بیوی انہوں نے گھوڑا کھو دیا ایک گائے ایک بھیڑ ایک بدک ایک مرغی سب ایک ہی دن میں ہاں، کیا آج تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہینری وہ کاشت میاں بیوی بہت دانش مند ہیں انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق سکھایا ہے تم دیکھو ان کا گھوڑا پہلے سے ہی چلا گیا تھا اور ساتھ میں گائے بھی بھیڑ بطخ اور مرغی بھی پر جو گزر چکا ہے اس کے لیے وہ بیکار پچھتاوا نہیں کر رہے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں خوش رہے کیا یہی اچھی زندگی کی چابی نہیں ہے او یہ تو بہت آسان تھا ایک چابی ایک تالا کھول سکتی ہے پر بنا تالے کا کیا فائدہ تو ایک مرتبہ جب تمہیں وہ تالا مل جائے جو اس چابی کے لیے بنا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے ایک اچھی زندگی کے لیے تو سب سے پہلے تمہیں وہ تالا ڈھونڈنا ہوگا دوست تم سچ مچ ایک بیش قیمتی نگینا ہو بیش قیمتی نگینا مجھے یاد دلانا کہ میں دوبارہ تم سے کوئی سوال نہ کروں کیا ہوگا اگر میں تمہیں یاد دلانا بھول جاؤں تمہیں بس یاد رکھنا ہوگا مجھے یاد دلانے کے لیے پر اگر تم مجھے یاد دلانا بھول گئے کیونکہ تمہیں یاد نہیں ہوگا مجھے یاد دلانا تو ایسے میں میں تمہیں کیسے یاد دلاؤں گا کیونکہ تم نے مجھے یاد نہیں دلایا اور اگر تم مجھے یاد نہیں دلاؤ گے تو میں تمہیں یاد نہیں اور اس طرح کاشتکار میاں بیوی خوشحال زندگی جینے لگے کیونکہ بوڑھا آدمی ہمیشہ صحیح بات ہی کرتا تھا